ہوا ملتا نہیں جو یا سو کیا ہوا ملتا نہیں کیا ہوا ملتا روپیہ وہ جو اپنے دورتا تھا ملتا نہیں وہ جو اپنے دورتا تھا ملتا نہیں محرم میرا چار یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوانماں چار یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوانماں چار یاروں روشن آئینہ ملتا نہیں چار کا روشن آئینہ ملتا نہیں اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے اب چراغ دل جلا جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے پرتوے او تو ہو مصطفیٰ ملتا نہیں پرتوے او تو رضاؤ مذہرے او تو ہو مصطفیٰ ملتا نہیں فردے افراد زمان زمانو شیخ سے اشیا پہ جہاں فردے پرا دے زمانے سے اشیا کے جہاں کاملانے دہرتا ہوتا ملتا نہیں کاملان دہر کا دہرتا منتہا ملتا نہیں کام لانے در کا وہ وہتا ملتا نہیں ایک شاخ گل نہیں سارا ہوگی ہاں۔ ایک شاخ گل نہیں سارا چمن کا اندلی بے کا ملتا نہیں خوش نبا ملتا نہیں استقامت کا کو ہے محکم و بالا تری استقامت کا کو ہے محکم و بالا تری جس کے جانے سے زمانہ ہل گیا ملتا جانے سے ہل گیا ملتا نہیں عالم میں سوزے دروں کس سے کہوں کس سے کہوں عالم میں سوزے کس سے کہوں کس سے کہوں چارہ سازے درد دل ملتا نہیں کیا رسا سے درداش نہ ملتا نہیں مفتیا زم کا درا کیا بنا کر رضا مفتی اعظم کا درہ کیا بنا کر رضا مکلے میں اپراشا راجا ماشاء اللہ